سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے اور پھر گھٹنوں کو حدیث نمبر سترہ سو سولہ مسند احمد